ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی شیبانی نے ولید بن ایزار سے انہوں نے سعد بن ایاز ابو عامر شیبانی سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراہ نہ گزرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو باون